جناب بن یسار حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا اور مذکورہ والا حدیث کے ہم معنی بیان کیا امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو ابن عیینہ نے زید سے اسی طرح روایت کیا جیسے کہ مالک نے کہا اور سوری نے زید سے روایت کرتے ہوئے کہا حدثنی السبت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ایک با اعتماد آدمی نے میرے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی سننے ابو داود حدیث نمبر 1636